سیدنا حارث تمیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو صبح کی نماز پڑھے تو کسی آدمی سے کوئی بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اے اللہ مجھے آگ سے بچا بس اگر تو اس دن میں فوت ہو گیا تو اللہ تیرے لیے آگ سے بچاؤ لکھ دے گا اور اسی طرح جب تو مغرب کی نماز پڑھے تو کسی آدمی سے کوئی بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے بس اگر تو اس رات کو فوت ہو گیا تو اللہ تیرے لیے آگ سے بچاؤ لکھ دے گا حدیث نمبر اٹھارہ سو انسٹھ مسند احمد